विश्वामिने آواز وکاس بھی بانوے بدائوں میں ایک بھاشا پرویشات ویدی وام پرویشات اور ویاپم پرویشات کے لیے اس میں سے ویاپم پرویشات میں ہمیں مول اشای کو سمرن کرنا ہے اسی کے لیے اس آٹھانے میں یہ چار چھاتر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا چنتن تو آپ کو الگ سے ملے گا اب ہم اس سوتر پاٹ سوتر پاٹ کو مرن کرنے جا رہے ہیں تو اسمرن کرنے کی بدھ آپ کو پہلے بتاتا ہوں یہ اشاجے کا سر سب سے پہلے پریچے آٹھ ادیا کا اشانام ادیا نام سماگا اشٹایا تو اس میں سب سے پہلے ہم ارتھ شاسنم سے اسمرن کریں گے کیسے اسمرن کریں گے جیسے پہلا پد ہے ارتھ اس کو پانچ بار بولیں گے پھر شبدانشاسنم کو بولیں گے شبدانشاسنم پھر دونوں مل کر بولیں گے ات شبدانوشاسنم ات بولیے شبدانشاسنم شبدانوشاسنم नुशासनम् अथ शब्दानुशासनम् अथ शब्दानुशासनम् अथ शब्दानुशासनम् अथ शब्दानुशासनम् अथ शब्दानुशासनम् अथ शब्दानुशासनम् شدان اس ودھی میں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے جیسے پانچ بار وا ہوئی ابھی دوسرا سوتروں میں سے ہم نے ار بولا تو اب یہ ایک ایک آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور پیچھے سے جوڑتے ہوئے اچارن کرنے کا شدھ اچارن کرنے کو جوڑتے ہوئے کرنا جیسے ہم سنکھیا ایک پد ہے ات دوسرا پد ہے شبدانوشاسنم تو پہلے ات ات ات ات ات میں بنواؤں گا آپ نے دو بار بولنا پھر دوسرا پد شبدانوشاسنم اس کو دو بار بولنا پر میں پانچ بار بولوں گا تو ات شبدانوشاسنم ات شبدانوشاسنم ات شبدانوشاسنم یہ اس پرکار آوترتی کرنے سے آپ کو دو منٹ میں دو پر میں سمرن ہو جائے گا اب پرتہار سوتر سے شروع کرنا ہے اور تو ات شبدانوشاسن کے ساتھ جوڑ کے بولیں گے ات شبدانوشاسنم اے ام ات شبدانوشاسنم اے اب یہاں روک کر اگلا پد ریل رے اون ریل رے اون ریل ری اون ریل رے میں ایک بار بولوں گا تو آپ دو بار بولیں گے میں اس طرح کی آوتیاں پانچ بار کروں گا تو یہ نشچت پندرہ منٹ میں پرتیہار سوت یاد ہو جاتے ان پورے پرتیہار سوت کو پھر آپ نے لکھنا کہ آپ کو اسمرن ہوا ہے تو اپنے وشواس پر ہاں پڑھتے سمے اس ورنوں کی پکار کی ہلنت کہاں ہے اس کو ہلنت ہی لکھنا تاکہ ہم ساتھ ساتھ شدھ لکھ سکے تب ہم اس اشیادیا اسمرن پاٹ میں اسمرناس پاٹ میں ہم سفل ہوں گے یہ آپ کے سامنے اب ہم اسمرن آرم کرتے ہیں تو اس لیے اپنے کو دھیان رکھنا جو کہ نے دیا ہے نرنے دیا ہے اس کو ہم نے دھیان رکھنا ہے تاکہ ہم اس اسمرناس میں